محترم ڈاکٹر اسرار احمد مدہ ذلہو صدر موسیق مرکز القرآن و امیر تنظیم اسلامی نے جہاد حقیقت جہاد غایت جہاد اور دین میں جہاد کے مقام کے موضوعات پر متعدد تقاریر کی ہیں مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ چہاروں میں عنوان کے ذیل میں صورت الحج کا آخری رکو صورت الصف مکمل صورت الجمعہ مکمل صورت التوبہ کی آیت چوبیس اور صورت المنافقون مکمل شامل ہیں جن پر ڈاکٹر صاحب موصوف نے متعدد دروس دیے ہیں جن میں جہاد کی اہمیت اور فرضیت پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے اس آجز کی معلومات کی حد تک صورت الفرقان کی آیت نمبر باون کی روشنی میں جہاد بالقرآن کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کا یہ پہلا مفصل خطاب ہے جو موصوف نے مرکزی انجم خدام قرآن لاہور کے چھٹے سالانہ قرآن کے افتتاحی اجلاس منعقدہ ارشاد فرمایا تھا اس اجلاس کی صدارت بر عظیم پاک و و ہند کی مشہور معروف دینی علمی شخصیت جناب مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدض اللہ العلی مدیر ماہ نامہ برہان دہلی مجلس شورا دارالعلوم دیوبند بھارت کے رکن شیخ الہند اکیڈمی بھارت کے ڈائریکٹر نیز مدرسہ عالیہ کلکتہ بھارت کے سابق پرنسپل اور متعدد دینی دینی و علمی اور تحقیقی کتب کے مصنف و نے فرمائی تھی علاوہ ازی اس اجلاس میں ملک کے بعض علماء دانشوران کرام بھی شریک ڈاکٹر صاحب موسوف کا یہ خطاب انتہائی پرتاثیر نہایت مدلل اور خطابت کی معراج تھا کسی تقریر خطاب یا درس کو ٹیپ سے صفحہ کرتاس میں منتقل کرنا کافی مشکل کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام انجام پاتا ہے لیکن تحریر میں مقرر کا زور خطابت الفاظ کی ادائیگی کا زیرو بم اس کی اپنی شخصیت کا اثر دوران تقریر الفاظ کی ادائیگی کا خاص طرز اور ان پر زور ہاتھوں کی حرکات و سکنات کا انداز اور مجموعی طور پر ان سب کا سامعین پر جو گہرا تاثر قائم ہوتا ہے اسے تحریر میں سمونا ممکن نہیں ہے آڈیو کیسٹ کی سماعت سے بعض باتوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ضرور ہوتی ہے البتہ ویڈیو کیسٹ بڑی حد تک اس سب کا بدل ہو سکتا ہے لیکن افسوس کوئی خطاب کے ویڈیو کیسٹ تیار نہ ہو سکے بہرحال اس آجز کی ناچیز رائے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ خطاب ان کے بہترین خطابات میں سے ایک ہے اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کا مرقع ہے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ڈاکٹر صاحب موصوف نے قرآن مجید میں غوطہ زن ہو کر اس بہرے بے کنار میں معرف و عرفان اور حکم و عبر کے کچھ در شہوار نکالے ہیں جو اس خطاب میں آپ کو نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں سچ فرمایا تھا صادق و صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یشبو منہ العلماء ولا ولا الرد تنقضی عجائب علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہو سکیں گے نہ کثرت تکرار سے اس کے لفظ میں کوئی کمی آئے اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و و معارف بسائر کے خزانے کبھی ختم ہو سکیں گے معاذرات قرآن کے بعد رمضان المبارک سن چودہ سو چار ہجری جون سن انیس سو چوراسی کے دو اجتماعات جمعہ میں مسجد دارالسلام لاہور میں جہاد بالقرآن کے موضوع پر محترم ڈاکٹر صاحب نے دو خطابات مزید ارشاد فرمائے تھے گویا جو کلی پچیس مارچ کو کھلی اس نے شگفتہ پھول کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی ان میں سے آخری خطاب کا عنوان تھا جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ یہ خطاب بھی اس نے کیسٹ سے منتقل کر دیا تھا اور اب اسے بھی معمولی حق کو اضافہ کے بعد اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے یہ دونوں خطابات محترم ڈاکٹر احمد مدز اللہ کی نظر ثانی کے بعد شائع کیے جا رہے ہیں البتہ ان میں سے دوسرے خطاب جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ پر قرآن اکیڈمی کے فیلو حافظ خالد محمود خضر نے نظر ثانی کر کے اسے مزید بہتر بنانے میں تعاون فرمایا ہے جزا اللہ آسن الجزا ان میں جو ثواب ہے وہ من جانب اللہ ہے اور اگر کوئی خطا ہے یا اظہار مدعا میں کوئی تقصیر ہے تو اس کی ذمہ داری اس عاجز کے ناتواں کندھوں پر ہے جس کے لیے یہ عاجز بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے ربنا لا تو آخرنا نسینہ و مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حسن نیت حسن عمل اور اپنے دین حق کا صحیح فہم نیز اس کی صحیح خدمت کی توفیق و سعادت سے ور فرمائے ڈاکٹر صاحب موصوف کی مسائی جمیلہ و جلیلہ کو دنیا و آخرت میں مشکور فرمائے نیز اس عاجز کی جانب سے اس کام میں اس حقیر تعاون کو اس کے لیے توشہ آخرت بنا بنائے آمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمان وعلحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین آقر جمیل الرحمن وفی عنہ دس رمضان المبارک 1404 ہجری